حضرت بن زوجہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حکومت پر جلوہ گر ہو گئے اور بنی اسرائیل میں ان کی سلطنت ثابت ہو گئی تب انہوں نے مصر کے بادشاہ فرعون کو اپنے آفت کا پیام بھیجا اس بادشاہ کی ایک لڑکی تھی جس سے وہ بہت محبت رکھتا تھا کہ اسے کسی اچھے مرد سے یہ بیاہی جائے چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو اس نے بہت خوشی سے منظور کر لیا جب نسبت قرار پا چکی تو آپ اسے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں پیا لائے کیونکہ اس وقت تک ان کے رہنے کا کوئی خاص محل تیار نہیں ہوا تھا بلکہ اس وقت تک قربانیوں کے لیے بھی خاص مکانات تعمیر نہیں ہوئے تھے اس عورت کے باپ فرعون نے مقام میں جس پر چڑھائی کر کے اس کو جلا دیا تھا اور جو کنانی وہاں بستے تھے ان کو قتل کر کے جو کچھ مال غنیمت ہاتھ لگا تھا اس میں سے اپنی بیٹی کو بہت کچھ سامان جہیز دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نکاح سے فراغت حاصل کر کے یروشلم کے شہر پناہ بنوانے کی بنیاد ڈالی اور کی ایک قربان گاہیں تعمیر کی اور اپنی اس بیوی کے رہنے کے لیے بھی خاص طور favor. ایک کثر میلے بنوائے اور جب وہ تیار ہو گیا تو یہ فرونی کی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے شہر سے اپنے ساز و سامان سمیت یہاں قیام پذیر ہو گئی یہ سب عمارتیں ملک سور کے حیران کی مدد سے تیار ہوئی تھی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت عمارتی لکڑی بھیجی تھی کاریگر مزدور بھیجے اور سونا بھی بہت کچھ روانہ کیا تھا حضرت سلیمان کی اس بیوی کے بطن سے دو لڑکیاں ہوئی تھیں ایک کا نام طاقت تھا یہ امبیا امبیاد سے پیرا ہی گئی تھی جو حضرت سلیمان کے مقرر کیے ہوئے بنی اسرائیل کے بارہ منصبدار میں سے ایک منصب دار تھا اور دوسری بیٹی کا نام بسمت تھا اس کا عقد کی سے کیا گیا تھا یہ شخص بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا منصب دار اور نفتالی میں مقرر تھا ان لڑکیوں کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام رہبام تھا یہ اپنے باپ کے بعد تخت حکومت پر بیٹھا اور بنی اسرائیل کا سردار ہوا مگر غیر منتظم اور ظالم آدمی تھا مصنف تاریخ غزیدہ نے لکھا ہے کہ ربام کے وطن سے ہوا تھا لیکن یہ غالباً ان کی ذاتی رائے ہے تاریخ واقع نہیں ہے افسوس کے اس بیوی کا نام کس طرح نہیں معلوم ہو سکا اور نامزید حالات کسی تاریخ کتاب سے دریافت ہو سکے ہاں کتاب سلاطین اول تو رات باب میں گیارہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس بیوی بی کے سوا حضرت سلیمان علیہ السلام سات سو بیویاں اور تین سو بیگمات اور بھی تھیں لیکن یہ بالکل خلاف قیاس ہے اور کسی دوسرے مورخ نے بھی مستند حوالے سے نہیں لکھا ہے یہ ممکن ہے کہ یہ ان تمام لونڈیوں اور بیویوں کی تعداد ہو جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل خاص میں رہتی اور کام کاج کرتی تھی البتہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سو حرمیں تھی اور یہ بالکل ممکن ہے اس بیوی کے سوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور بیوی کا نام دریافت ہوا ہے جو آگے آتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ یہ واقعات اور سے ماخوذ ہیں تو جو کہ تحقیق کے طلب ہیں